قرب ہے کہ اسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمیں شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈے کر مسمار ہے کر